हा सर्वर का صا قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ خدا کا نظارہ کروں میں میں دلو جان ان پر نثارا کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے سوا تیرے سب سے کنارا کروں میں میرا اشارہ کروں میں نہ زندگی سمجھوں یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے میرے تو آپ سب کچھ ہے رحمت میں جی رہا زمانے میں آپ ہی مسلمان یا رسول اللہ اور تمہیں ہی تو ہو میرا دین و ایمان یا رسول اللہ اے جانے جائیں اللہ شاہ یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے صبح نواز گے سو والا کہوں تجھے بے کس نواز گے شان ہر دو سرا ہو اپنے کا تصد ہم بدوں کو بھی باہو کس کے پھر ہو کر رہے ہم گر تمہیں ہم کو نہ چاہو مل کے خاص کبریا ہو مالک ہر ماں سوا ہو کوئی کیا جانے کے کیا ہو عالم سے ورا ہو سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو تھے وسیلے سب نبی تم اصل مقصود خدا ہو سب بشارت کی اذان تھے تم اذان کا مدعا ہو سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو قرب حق کی منزلیں تھے تم سفر کا منتہا ہو سب جہت کے دائرے میں شش جہت تم سے ورا سے تم ورا ہو شش جہت سے تم ورا ہو سب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 کا تاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود تم سے جہاں کی حیات تم سے جہاں کا سبات اصل سے ہے ذل بندھا تم پہ کروڑوں درود کیا ہے جو بے حد ہے لوس تم ہو گئے سوروس چھینٹے میں ہوگا بھلا تم پہ کروڑوں درود سے ہے سب کا وجود تم سے ہے سب کی بقا تم پہ کروڑوں دو ساڈی جان سڈا مان بھی تران بھی تل نبیاں سلطان بھی تالے ارشاد مہمان بھی تو ایمان بھی تو حیران ہوں میرے شاہ اجمل خط ماں زلفبر اجل تورے چندن چند پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا انا فی عطش و سخا کا اتم اتم اے گیش ہوئے پاک ابرے کرم برسن ہارے رم جھم ادھر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 کیا کیا کہوں تجھے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا ہمیں بھی مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے ہم خدایا تم ہاک میں برایا تم کاسی میں اتایا تم داف بلایا تم شاف خطایا کوئی تم سا کون آیا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کان پایا تجھے یک نے یک بنایا وہ کواری پاک مریم وہ فی ہی کادم ہے عجب نشان آزم مگر آمینا کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کالا پایا تجھے یک نے یک بنایا ہے نور خدا تم ہو نبی امبیا تم ہو امام امبیا تم ہو خدا کہتے خدا کہتے نہیں بنتی اور جدا کہتے نہیں بنتی ارے خدا پر اس کو چھوڑا ہی جانے کہ کیا تم ہو پر ہے عباد والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس وعطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بذل الدجى صدر على نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جبين شفيم شفيعي عمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمغراد سفره وسدرة المنتهى مقامه وصدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين عارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سجد الثقلين من الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا ومولانا عيوننا ومرشدنا ومعيننا سيدنا جب جمع ہسنت جمی سالی کی سلو صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن سلامك مختصر لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا کو مولا کہوں تجھے باب خری کا گنے سے بات تجھے یعنی شم روزے جزا کا کہوں तय